ایوب عبید اللہ ابن اون اور ابن جریج سب نے نافع سے اسی کے کے کے ساتھ لئیس بن سعد حدیث حدیث حدیث ہم معنی بیان کی کی البتہ ابن جریج یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جنازے کو دیکھے تو اگر وہ اس کے پیچھے ساتھ چلنے والا نہیں تو اس کو دیکھتے ہی کھڑا ہو جائے حتیٰ کہ وہ اس کو پیچھے چھوڑ جائے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو انیس